کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غزب ٹوٹ پڑے گا اور جس پر میرا غزب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا